وجعل لكم مسنا ول والأفدة ول اقیدا محترم سامعین نوجوان ساتھیوں دینی بھائیوں آپ حضرات کے سامنے سورت النحل کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے بے شمار انعامات ہم پر جو کیے ہیں ان کو ان کوئی شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو ناممکنات سے ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ تو اللہ رب العالمین کے ان کو اگر تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے واس بغاری کم نے امہو واہ ظاہری باطنی چاروں طرح ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھانپ دیا ہے انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ہر ہر لمحہ زندگی گزار رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں ہی میں انسان زندہ ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کا شکر گزاری ہر انسان کے اوپر واضح ہے رب العالمین کا فرمان وہی تاج تاخنا رب نہ ان شکر تم لاجو تم ان کفر تم ان نازاد میرے بندو اللہ نے جو انعامات تمہیں دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور دیتے جائیں گے اور اگر تم نے ناشکری کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب دردناک ہے اس لیے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے اللہ رب العالمین کے تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے اور جو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں ایک بڑی عظیم ترین نعمت دوستوں ہماری آنکھیں آنکھیں ہیں ہیں یہ یہ ہماری دونوں جو اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے جس کو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا اس سے ذرا دیکھیں کتنی چیزوں سے محروم رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آنکھیں دیا ہے تو انہیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق پر فرمائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق ملے رب العالمین نے ہے کار مکہ اور بے دینوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ کے پکڑ سے ہم بچ جائیں گے ہمارے پیر فقیر مدن ہمیں بچا دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ وہ سارا اے میرے بندے کیسے تو میرا انکار کرتا ہے میری توحید کا میری وہاں اجداد لاہد علیک کیسے تو انکار کرتا ہے نہ جان آئی نہیں کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی ہے جن سے تم میری قدرتوں کو میری علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر کے تو میرا فرما بردار بنے الجالح علم سفتیں کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے وسان اور زبان دی ہے جس سے بات کرتا ہے وہ سفتیں اور تو ہوٹ دیا ہے جس سے اس کی زینت ہے اور بے شمار الفاظ کا ادا کرنا زبان سے ادا کرنے کے لیے ان دونوں ہوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ فرماتے ہم نے یہ سب تجھے عطا کیا ہے میرے العالمین ارے آرمی پاک میں فرمایا خراج تم ذرا غور کرے کتنی بڑی نعمت اے میرے بندو واللہ لاہو اخراجہ تم نمبت منا تعالا موڑا شیعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو کچھ نہیں جانتے تھے کسی چیز سے تمہیں علم نہیں تھا لیکن پھر ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد ہم نے تو وزا وڑ مسلما ول ابسارا ون اصوبہ ہم نے تین عظیم ترین نعمتوں تجھے دیا ہے بہت ساری نعمتیں ہیں جسم کا ایک ایک روا اللہ کی نعمت ہے لیکن تین نعمتوں کا اللہ نے خصوصیت سے تذکرہ کیا فرمایا وزا و مسما ول ابسارا ول اخبا ماں کے پیٹ سے پیدا کرنے کے بعد ہم نے تجھے کام دیے سننے کے لیے ول اوسارا آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے ول افریدا کر ہم نے دل دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے اور کسی چیز کے سمجھنے کے لیے ہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انسان کبھی دیکھ کر کے سمجھتا ہے کبھی سن کر کے سمجھتا ہے کبھی غور و فکر کرنے سے سمجھتا ہے وہ جہاں لگا تو مسلم ہے وہ اوسارا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کام دیے آنکھ دیے اور رب نے تمہیں دل سے روا اور یہی وہ تین قریب نعمتیں ہیں جن کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گا تم بڑا سب مدد ان دن تم نے نعمتوں کا شکر کتنا ادا کیا تھا اللہ رب العالمین نے سورت محنت کی آج کے آخر میں وہ اللہ تین دن میں وج آپ کو گسانا وغیرہ وردا کرا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ابا کے پیش سے نکالا پھر آنکھیں دیکھنے کے لیے دیا کام سننے کے لیے دیا ہم نے تجھے دل دیا دیا لعلکم تشکرون تاکہ تو میرا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ دل جو دیا ہے اس کا مقصد اللہ رب العالم نے فرمایا اللہ اللہ کو نے ہمیں تینوں نعمتیں اس لیے تمہیں دیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اب دیکھنا ہے ان آنکھوں کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے خان نے ہمیں کس طرح سے ان آنکھوں کو استعمال کرنے اور شکر ادا کرنے کی ترکیب کی ہے نمبر ایک میرے بھائی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے کا شکر ادا کرنے کے لیے اس پوری کائنات پر غور کرے پوری کائنات پر سماوا کیول اب وقت یہ من نہارے اردو انداز نہ بھی رہی سرا کے سامراٹ کو اٹھے اور اپنی نگاہ مبارک کا کی طرف اٹھائی چاند ہے ستارے ہیں آسمان ہے اللہ ترقی فرماتے ہیں ان نبی بھی السماوات والارض پوری آیات صورت آل عمران کی پڑھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو یہ آسمان یہ زمین دونوں دس کے درمیان کی کائنات ان تمام چیزوں پر غور خود تم کرو پھر نبی علیہ السلام سامنے آنے سا وہی بربادی ہو اس انسان کے لیے جو ان کا کو کہتا اور سنتا ہے پھر بھی کائنات پر غور و فکر نہیں کرتا انسان جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا جذبہ اس کی عبادت اس کے افطاق و فرما برداری کا شوق و شوق پیدا ہوگا اسی لیے ہر نبی یہ کا جمعے کے دن تقریباً ہر جمعے کے دن پہلی سورج اور ہے دوسری کے اندر جو بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے ہر اکاط حدیث ہاتھ کیا اس پر کبھی غور کیا آپ نے قیامت کا تذکرہ جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے افلا یندرود الى الابل کیف خلقت کل السماء کیف رفعت کل الجبال کیف نصبت کل الارض کیف سطحت یہ سارے لوگ کیوں دو کرتے آسمان کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے بغیر عبد ان ترونہا کتنا بڑا آسمان بغیر سکون کے پیدا کیا ہے نہیں لیتے اس اونٹ پر دور کر کے جس پر یہ سواری کرتے ہیں کئی ساتھ ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے شیر سے اونٹ کو پیدا کیا جس پر یہ سوار کر ہوتے ہیں لیکن اب شیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹھتے تو ہیں سواری کرتی ہیں لیکن کبھی اونٹ کے کھلکت کر گور فکر کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندے نہیں بنتے ہیں اصل آئندہ کوئی رسائی کری فروخت کوئی رن دیواری کری فروسیت کوئی رن اور کتنی بڑے زمین پر بندہ چلتا ہے اللہ فرماتے کو سونے ہی کبھی غور کر تھے کہیں ماں ندی ہے کہیں نالے ہیں کہیں پرنالے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں دریائے ہیں کہیں ہر ہرے ہرے باغات ہیں ان تمام چیزوں پر تم غور کیوں نہیں کرتے صرف پورا اپنے خطرے کرے اور اللہ کی قدرت بڑا دیکھو کتنی بڑی کائنات اس نے بنا رکھا ہے تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی قدرت نشانی ہے قدرتوں پر اور کائنات پر غور فکر کرنا اور اس کو تفکر کو تدبر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسی طرح سے نبی علیہ السلام و جب صبح کر کے روزانہ تو صبح ہونے کے بعد کیا صبح نظر آئی آپ کیا کہتے تھے اصبہنا واسبہ بالکل اللہ اللہ کے رسول سلام دعا کرتے تو میرے بھائی ہو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن افسوس ہم صبح اٹھتے اول تو اٹھتے نہیں اگر اٹھتے بھی ہیں تو الحمد للہ ابھی ہرانا باد اما تارا وہ مشور کی نوبت ہمیں نہیں آتی جو انسان سویا رہ گیا رکھے بہت نعمت اسے صبح نصیب ہوئی دن نصیب ہوا لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا نمبر تیس ہے میرے بھائیوں میں رہی سراب اسلام جب دیکھتے کسی انسان پر اللہ نے اس پر اپنا بڑا و کرم کیا اللہ کا نبی رہتا کا مجھ سے یا چلتے پھرتے آپ کہیں موجود ہیں اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا ایسی چیز سنی ایسی خبر آپ کے سامنے آئی جس کو سن کر کے دیکھ کر کے نبی رحم کا دل باغ باغ ہوتا خوشی نصیب ہوتی جہاں آپ کو خوش کر دینے والی سرحا کے مچھر بخشنے والی کوئی چیز نظر آئی آپ نے سنر پوری پر کہتے الحمد اللہ البی جن میں مسالہ یہ اللہ وسلم کا طریقہ تھا جہاں بھی پہلے خوشی کی چیز آپ نے دیکھی آپ کو سنا آپ کے سامنے پہلے ایسی چیز ایسا معاملہ ایسا خبروں پر اب آیا ایسی خبر آئی جس سے دل خوش ہونے والا ہوتا اور تتم الصالحات ساری تاریخ اللہ رب العالمین کی ہے جس کے خبر و کرم سے ساری اچھی چیزیں وجود میں آتی ہیں یہ دعائیں ہمیں یاد کرنا چاہیے یہ آنکھوں کے کتنی کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رب کا خبر و کرم دیکھا رب کا انعام دیکھا اور ایسی چیزیں رب نے آپ کو دکھائی جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی جس میں آپ کے دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا فوراً شکر ادا کیا جائے اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی جو آپ کو نقصان دے تکلیف دے ہاں، تکلیف دہ ہوتی جو آپ کو چھینا لگتی آپ کو ناگوار گزرنے والی چیز ہوتی تو اس وقت بھی آپ شکوا شکایت کرنے کے لیے فرماتے الحمد للہ حال ہم تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ہم کرتے ہیں خوشی ہو جب بھی اللہ کی ہم اور ہو جب بھی اللہ رب العالمین کی ہم نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے نمبر چار نبی علیہ ابھی اسلام نے بڑی سے سیوا بیان کی جب آپ کسی انسان جب آپ دیکھتے کوئی انسان سامنے آیا اس پر کوئی بنا کوئی آفت کوئی مصیبت کسی پریشانی میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے اور آپ مقصد رکھا ہے فوراً اللہ سن دعا کرتے اے کہتے الحمد للہ کر کےمد اللہ تثیر خورا کا تفبیرہ چل تفیر خوراک کا نبی علیہ اللہ کو کسی اندھے کسی نگڑے کسی پریشان حال کسی مصیبت گنا کسی دکھی انسان کو جو بے انتہا پریشانی مکرا ہے آپ دیکھتے اور آپ ان تناؤ سے ان پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں تو آپ فوراً دعا کہتے الحمد للہ نبی آمن وہ بڑا نمن خرا کا تصورات اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا جس نے اس انسان کو مبتلا کیا ہے دل نرم ہوتا ہے تکلیف ہوتی کسی کو پریشان ہار دیکھ کر کے لیکن ہمیں کیا کرنا ہم نے رب کا کیا شکر ادا کیا رب کا شکر ادا کریں کہ اس مصیبت سے اللہ نے آپ کو بچا رکھا الحمد للہ آسانی ساری حمد سنا اللہ تارا کی ہے جس نے ہمیں اس مصیبت پریشانی سے بچا رکھا ہے وہ سبھی راہ نما ہر تفریح اور بہت ساری مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہے ان میں ہم کو سب سے افضل بنایا ہوا ہے اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا ندی رہی طور کام میرے ساتھ بنایا جس نے کسی مصیبت جگہ بنا اور آس مبتلا انسان کو دیکھا اور اس کو ہوا ہے اور اس نے اس طرح الحمد للہ آسانی تلا تھا وہ سب سے ممن کا تفریح اگر اس نے کے سر کے ساتھ دل کے ساتھ دعا پہلی کہ زندگی پر وہ مصیبت اللہ اس پر نہیں آنے دے گا ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی فلا چیز ہوگی سر پریشانی ہو گئی ہم دعا کرتے رہے اللہ سلب مسلم آزاد کر رہے ہیں جس نے کسی پریشان انسان مصیبت جگہ کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ رب العالمین الحمد للہ نبی آسانی تناسر کثیر میں مرخرا کا تبدیل ہے جس نے اس سوا کو کہہ لیا لب ہو پھر یہ مصیبت اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کے اوپر نہیں آنے دیتا میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جس بلا سے بچایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بدلہ آپ کو دے رہا ہے کسی مصیبت کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو آپ پانا اور دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی ہم ادا کی اللہ رب العالمین اس شکر گزاری کے بدلے آپ کو یہ انعام دیتا ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا نمبر چھ اور نمبر چار میرے بھائیوں وہ میرے کا کے تھا یہ ہماری آنکھیں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں آپ کا طریقہ جب کسی بھائی کو یا اپنی اندر یا اپنی مال میں یا کسی اور کے مال میں کسی کے کس کسی کی اولاد کسی کی گائی کسی کا پکڑا اور کسی کا مکان دیکھ لینے کے بعد حسد نہ کیا یہ لایا کہاں سے یہ بنایا کہاں سے ہمارا دماغ سب سے پہلے اس پر جاتا ہے کہاں سے بنایا کیسے بنایا کہاں سے ایسا آیا ہماری ساری نگاہ اس پر جاتی ہے پھر کہاں پر سوال بھی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جگہ سے آپ کو آپ کو کیا ملا میں یہ سلاس تو اسلام احساس کماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بھائی کے اندر کسی کا مال کسی کا گھر کسی کی جائیداد کسی کی اولاد کسی کا حسن جمال کسی کی صحت و تندرستی کسی کے سواری کسی کے پکوڑے کو دیکھنے کے بعد بڑا اچھا لگا تو حسد نہ کرے بس کہے کہ اللہ حسین بھائی اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو دیا جو دیا ہے برکت اس میں لیے اتنا کہیں نہیں یہ آنکھوں کی برکت ہے آنکھوں کی شکر گزاری اللہ نے کسی بھائی کو دیا آپ اس کو آگے بڑھتے ہوئے دے کر کرنے کے بجائے جلنے کے بجائے وہ سنا رکھنے کے بجائے اگر آپ نے کہا ہمارے بھائی کو اللہ نے دیا ہے اللہ اس کے اندر تو برکت دے دے نا یہ ریسرا کو سالو ساتھ مناتے ہیں اگر اس نے یہ برکت کی دعا دے دیا تو اسے کیا ملا آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ بڑی بہترین گاڑی ماشاء اللہ کیا پھر آپ نے مکان بنایا بہترین اولاد اللہ تعالیٰ آپ سے اس مال اور اولاد میں آپ اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ سے نشاثر کے بعد میں فرشتہ کھڑا کہتا ہے اللہ مالا مسلح اللہ اس نے اپنے بھائی کے حق میں دعا دی میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی اس سے نواز دے میرے بھائی حسد کرنے سے کیا ملا اس کا محاسبہ کرنے سے حق کو کیا ملا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اللہ کا کی ہے اپنے بھائی کے پر سب کی دعائیں تھی معصوم فرشتہ کے بازو میں تھا اللہ میں دعا اس کے حق میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی اپنی رحمت برکتوں سے بتا میرے بھائیو اسلام نے بہترین علاج کیا ہے سکتا نمبر سات میرے بھائیو یہ رہے اسلام شام کر والا جیت کا طریقہ تھا نمبر چھ یا پانچ دعا کرو ہاں، نمبر نمبر پانچ دعا کرو ہم کو مل جائے کتنی عجیب سے بات ہے آپ نے ساتھ نمایا نئی کام کسی صحابی کے کھجور میں درخت لگا کھجور کے درخت میں پھل لگا تیار کیا ایسے کھجور کا پھل پکا ہو تیار ہوئی ہے تو کھانے کے بجائے دینے کے بجائے وہ پکے ہوئے کھجور کو توڑا اور نبی ہے قسم بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لے کر کے یا رسول اللہ میرے کھجور کا پھل پکنا شروع ہو گیا اور ہمارے آم کا پہلا پھل پکے گا تو سب پہلے لاہو چکر شور مچائیں گے کیا تھا کھجور کا پہلا پھل پکا تو لے کر کے نبی رہے سراب شام کے پاس آ گئے ایک انسان لے کر کے آیا اپنی آنکھوں سے دیکھا سارا تمام آنکھ تھا دوبارہ کھجور کے طرف کو دیکھتا تھا آج دیکھا کھجور کا اللہ کے کے سامنے پیش کیا ہزاروں لوگ اللہ رسول کے پاس بیٹھے ہیں آپ نے دیکھا فرمایا اللہ نے باری کلانا پھر اللہ میرے امت کے جتنے لوگوں نے کھجور کے باغات کیا ہے سب کے پھلوں کو ایسے ہی برکتوں والا تھا اللہ ہمارے نا ایک نہیں ایک انسان کی شکر گزاری آپ کا سبھی استعمال کیا پوری امت کے لوگوں کو اس کی برکت سے دعائیں اللہ نے کی مل گئی اسی لیے اور ذرا دیکھو نمبر چھ یہ ہے یہ آنکھیں ہماری فلموں میں رہ گئی ہیں ڈراموں میں رہ گئی ہیں نہ جانے دیکھنے میں رہ گئے ہیں فضول باتوں کرنے میں آفت میں رہ گئی ہے آنکھوں سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا نبی علیہ سنا تو سنا تو فرمان ذرا دیکھو آپ چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر بارش آنے لگی بہار نگاہوں نے دیکھا کہ بارش بادل آیا پانی چپک رہا ہے آپ فرماتے اللہ سید سیے بننا اللہ اس بارش کو نفا بخش اور خیر و برکت والی بنا دینا نبی علیہ السلام اسلام نے کسی کو پریشان حال دیکھا کوئی تکلیف دے دی اللہ تعالیٰ آپ اس کو اس سے بچا لینا نمبر چھ نمبر سات میرے بھائیوں آنکھوں کی برکت کرا دیکھو نبی علیہ السلام اسلام ہمارے ہاتھ میں چاند نکل آیا تو سب سے پہلے سے آپ نے صرف فوٹو لیتے ہیں دکھا چاند نکل آیا اللہ اکبر ارے صرف دیکھو سورج اور چاند کو فوٹو لینے کی کیا ضرورت ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تمہارے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم طرح طرح کے منقرات میں اطلاع ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کیا کہتے چار نظر آیا اللہ علینا بل ایمان و سلام سلامت و اسلام ربی و رب اللہ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے میرے بھائیو ابھی رمضان برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے ذرا ذرا کو یاد کر لیں آپ جب دیکھو تو وہ ہمارے کرنے میں چار ہو گیا یہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے یہ آنکھوں کی ایک کسی گزاری کا طریقہ اللہ رسول سارے کے رب کا شکر ادا کرتی الحمد للہ اللہ دل یمنی و امامی و سلامتی و اسلامی اللہ سات بنگال بچہ نکل آیا کہ پورا مہینہ خیر و برکت کا بنا دینا امن و امان کا بنا دینا اللہ کا مہینہ بنانا سلامتی کا مہینہ بنانا آپ ایک دے ہمارا پیر کہتا ہے کام نہیں کرے گا تو ستارہ درج میں ہے کوئی شرک سے باز نہیں جاتے اور کچھ لوگ دعا نہیں پڑھیں گے شاید آیا تو اسی کی طرف سجدہ کرنے لگتے ہیں شرک طور سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بتائے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اکڑوں کو رہا تھا اللہ الحمد للہ وقفا وسلام الدین اماد دوستو اللہ رب العظیم کی شکر گزاری دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے زبان سے شکر کرنا اور سب سے بڑا شکر کیا ہے اللہ کو نشاط رات شکر الحمد اور دوسرا شکر عملی سے زبان سے نہیں اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سورے سبا کے میرے ساتھ سنایا کہ میرے آل داؤ دا شکرا وہ کبھی شکور اے آل داؤد تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرتے رہو یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کی ایک بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے حرام چیز دیکھنے سے بچائیں وہ کل کو ملنا یہ سار وہ کل کو ملنا یہ ہننا وہ کروں گا ان آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچایا جائے میرے بھائی آنکھوں سے وہی چیز دیکھی جائے جس کا دیکھنا حرام ہے حرام چیزوں سے دیدار سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی شکر گزاری ہے اور یاد رکھیں اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو حرام چیز کے دیکھنے سے حفاظت کیا اور بچایا رب العالمین کا رحمت العالمین کا وعدہ ہے قبول میں کا تو اللہ کے وقت کی حفاظت کرے گا تو اس کے بدلے اللہ تیرے جسم کے آگا کی حفاظت کریں گے انسان اگر دیکھنے کی حرام ہے اللہ رب العالمین نے اس کے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے اگر اس سے انسان اللہ کے در سے باز رہے اور نہ دیکھے تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ تیری آنکھوں کی اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا اسی لیے ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے اور آنکھوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں ایک چیز اور بات ہے ایک بات یاد آئی اللہ تعالیٰ کی بہترین شکر گزاری میں سے ایک شکر گزاری یہ بھی ہے کہ جی، جس ملک میں ارے کسی علاقے سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی وہاں کھڑے ہو کر کے دشمنوں کے آنے کے راستے پر پہلے داری کرتا ہے اور آج میں جگ کر کے یا دن میں دیکھتا ہے کہ دشمن کا میزائل نہ آ سکے دشمن کا حملہ یہاں سے نہ ہو سکے اگر ایسا انسان اپنی آنکھوں سے مسلمان امت کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس آنکھ نے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کیا یہی وہ آنکھ ہے جس کے بغیر اللہ ساتھ کے ایمان میں سمجھتا ہوں آپ آنکھیں ایسی ہیں یعنی دو آنکھ والے دو آنکھ والے ایسے ہیں کہ جن کو جہنم کی آنکھ جانے دے جن آنکھ والوں کو جہنم کا دھواں بھی دیکھنا یا محسوس کرنا نصیب نہیں ہوگا اللہ اتنا ان کو جہنم سے بچانا اور اتنا انہیں انہیں دور رکھے گا کہ جہنم کا درد و وغیرہ اور دھواں اور بدبو بھی انہیں نہیں محسوس ہونے دے گا اس قدر اللہ نے کو جہنم سے بچایا نم نہیں ہو نہ ہو سب سے پہلا وہ انسان ہے جس نے رب کے عذاب کو عذاب صبر کو عذاب مار کو حساب کتاب کو رب کے سامنے کھڑے ہونے رب کی تاریخ صبر کی تاریخ کی اور اپنے گناہوں کو یاد کی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اس گنہ گاؤں پر اللہ نے جہنم کو حرام بنا کیا کر کے اس کے اللہ کے درد سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ ہے شخصیت کا مقام مرتبہ نمبر دو وہ انتہا صحیح سبھی اللہ وہ آخوارا بھی محفوظ رہے گا جو دشمنوں کے آنے کے یا ان کے ان کے میزائل ان کے حملے کس طرح سے ہو سکتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے برابر نگرانی کرتا رہتا ہے تاکہ ملک کی حفاظت کرے امت کی حفاظت کرے اسلام کی حفاظت کرے اس آسمانے میں بھی رب کا شکر ادا کیا ایسے آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے حفاظت کرنے والا بنائے اور یہی وہ چیز ہے میرے بھائی پورے پورے پاس اندر پہچانو آپ کے کس میں تین سو تین سو آگاہ ہوتے ہیں لیکن رب نے فرمایا تین ادو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان میں تمام وقا وا انتقام انہو مسودا بندو ہم نے تمہیں قسم دیا اور قسم میں تمہارا ہے لیکن تین آلہ سے حفاظت کرنا آس کاٹ اور ان تینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا کہ ان تینوں کی تم نے بہت استعمال کیا ہم میں سے ہر انسان انجام پیش لے یہ اللہ کی کتاب ہے کتنا کتاب کو آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ان آنکھوں کو اپنے ان آنکھوں کو اللہ کی کتاب نے کتنا استعمال کیا نبی کی سنت نے کتنا استعمال کیا اور ڈرامے اور ٹی وی دیکھنے میں موبائل دیکھنے میں کتنی نے استعمال کیا ان سما ان سے کتنا خطبہ سنا کتنا درد سنا کتنے بات رسیح سنے کتنے تلاوت اتحاد سنے اور دن بھر موبائل پر پتا نہیں اس سے کیا کیا سنتا رہا ان میرے بندو بے ہوشیار رہنا یہ تمہارے آپ تمہاری آنکھیں یہ تمہارے کان یہ تمہارے دل دن خصوصی طور پر ان کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا ان کا استعمال تم نے کتنا کیا اور کیسے کہا کیا ہے حرام نے کیا ہے یا حرام نے کیا ہے جائز کہاں تم نے استعمال کیا ہر ایک کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جواب کو آسان کر دے اور اس نعمت کو صحیح ناموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے اور ایک چیز اور یاد رکھو نبی علیہ السلام جو نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے اگر اللہ اس نعمت سے محروم کر دے کوئی شب کرے تو اتنا ہی بڑا دوستوں اس کا عجر و ثواب بھی ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام بیٹھے ہی دی صاحب کرام کا مجمع ہے مسکراتے ہوئے آج پر اٹھائے یا رسول اللہ کیا بات ہے کیا حق رہے ہیں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے اچانک اچانک نگاہ دیتی ہوئی پھر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سر آپ نے اٹھائی کیا ہوا اللہ کی فرمایا اچانک جو آنے پر بھائی ہنسنے کے ہوئے جبرائیل ابھی ابھی اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچائے اور وہ دیکھو واپس جا رہے اتنی ایمرجنسی ہے آپ کون سی ایمرجنسی اتنی ایمرجنسی میں اللہ نے کون سا پیغام آپ کے پاس پہنچایا اللہ صرف ہمیں چار پیغام لے کے آئے تھے جن میں ایک یہ تھا کہ اے محسوس ان کو بتا دیں ہم نے جن کو آنکھ دیا کبھی بیمار کر کے آزمانے کے لیے کسی پریشانی تلا کر کے ہم نے اگر ان کی آنکھ کو چھین لیا ہم نے پیدا کیا اس کو دینا لیکن میری مرضی ہم نے آزمانے کے لیے امتحان کے لیے ہم نے اس کی بینائی کو چھین لیا اگر اس نے صبر کر لیا تو دنیا کی ہر نیکی کا بدلہ تو ثواب ہوتا ہے ہر نیکی کا بدلا ہے ثواب ہر نیکی کا بدلا نہ وہ بسارا لیکن میرے بندے نے اس کڑی محبوب چیز کو ہم نے چھین لیا جس نے صبر کیا اس کے اس صبر کا بدلہ نہ تو نیکی ہے نہ گناہوں کا کفارہ ہے اس کا بدلہ ہم نے سراپا بے حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کرنے کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی پر مصیبت لائے تو اسے صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے صالح بنائے واحد بنائے وہ سنت بنائے بنائے الہٰ ہم نے جو بیمار ہیں تو ہاکل عطا فرما جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور کر دے الہ عالمین جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے حکام وہاں کے دانت ان کے آرام انسار کے اللہ تعالیٰ مدد فرما ہر اچھے کام کی توفیق دے ہر برے کام سے روک لے الہ عالمین جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو ہر بنا ہر مصیبت ہر آخر سے بچا لے اللہ ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا کام اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کاموں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور محفوظ کر دے جس میں آپ کیا گرم امت کے کا نقصان اور کام اور ملت کا نقصان اور خسارا ہوا کا دہرا بنا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہے اب دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس اقلیت والے مسلمانوں کی عصمت اسمت اور جان کی حفاظت فرما اور وہ مجاہدین جو قاتل کا مقابلہ کر رہے ہیں اہل حق کا حق رہنا چاہتے ہیں اور تعلیموں کو ایسے سرب کو مٹا کر کے امن امان امن امان کا امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما ان میں جو شہید ہو رہے ہیں انہیں دل میں صحابت کا فرما اور ان کے اہل وار کو نئے مدد عطا فرما اور محمد امین والمؤمنات والمسلمین مسلم والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله الامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر Thank you.